مقدمہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قول اور فعل کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منزہ سے صادر ہوا یہ وہ مبارک قول و فعل ہے جو شریعت متحرہ کی تکمیل کا ضامین ہے رب کریم نے خود فرمایا میں رسول فقد اطاء اللہ نساء آیت نمبر ایٹی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حدیث مبارکہ کو ہر زیجاں بنائے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ سابقون السابقون ہیں جنہوں نے آپ کے ہر قول کو بگوش ہوش سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو بنظر غائر دیکھا پھر اپنے اخلاص و وفا اور محبت و اثار میں گندے ہوئے جذبات کے ساتھ ان سب احادیث پر عمل کیا اور انہیں اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل بھی کیا کرام کی نسلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد بلغ انی ولو آیہ کا حق ادا کرتے ہوئے اس سلسلے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی تاکید و تدبیر کی حتیٰ کہ چودہ سو صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے ان مبارک الفاظ اور اعمال کا خوبصورت امتزاج الحمدللہ عصر حاضر کے افراد کی سعادت بنا صاحب کرام سے لے کر تاحال ہر دور میں لاکھوں محدثین اس ذخیرۂ قدسی کو بحفاظت اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے محنت شاقہ کرتے رہے ایک ایک حدیث کی تحصیل کے لیے ہزاروں میل لمبے سفر کیے بغیر آبدانہ کے صرف درختوں کے پتے کھا کھا کر پیادہ پا چل کر وہاں پہنچے جہاں یہ امید ہوتی کہ نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فلاں شخص کے پاس ہے دنیا بھر کے کسی بھی خطے میں کسی بھی مذہب اور قوم میں کسی شخص کی محبت میں اس کے الفاظ کو منع ع سننے اور ان کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے اتنے طویل اور جان گسل سفر کرنے کا اعزاز صرف امت مسلمہ کے ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہے جنہیں مہدسین اکرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہماری بہترن ہماری بہن محترمہ یاسمین حمید نے انہی محدثین اکرام کی کتب سے خوشہ چینی کرتے ہوئے چند گہر پارے اپنی زبان میں دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے انہیں اللہ رب العزت نے میرے خیال کے مطابق حسن بیاں بھی عطا کیا ہے اور حسن تفہیم بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے دعا گو ام عبد منیب سمیہ مسعود ابدا